اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اسلامی تاریخ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور دور دور اس کا چرچا ہونے لگا تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے چنانچہ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک تجارتی قافلے کو ابو سفیان کی سرپرستی میں سرمایہ لگا کر ملک شام بھیجا تاکہ اس کی آمدنی سے بھاری جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کی جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کو لے کر شام سے مکہ واپس آ رہا ہے جس میں جنگی سامان بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بڑھ کر اس قافلے کو روکنے کا حکم دیا مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ملتے ہی ابو سفیان نے مدد کے لیے قریش مکہ کو اطلاع دی اس خبر کو سنتے ہی قریش مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑے ابو سفیان حالات کو سمجھتے ہوئے راستہ بدل کر اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ظاہری راستے سے مکہ پہنچ گیا ادھر قریش مکہ اور مسلمانوں کے لشکر کا میدان بدر میں آمنا سامنا ہوا جس کے نتیجے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک ستون سے سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے بعد میں جب ممبر تیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ ستون بچوں کی طرح رونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو بدن سے چمٹایا تو وہ بچوں کی طرف سسکنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستون ہمیشہ خطبہ سنا کرتا تھا اب جو نہ سنا تو رونے لگا ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کرے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز میں کس طرح چوری کرے گا فرمایا وہ رکو اور سجدہ اچھی طرح سے سے نہیں کرتا ہے اس معلوم ہوا کہ یہ بھی نماز میں چوری ہے کہ آدمی اپنی نماز کو اتنا جلدی جلدی نمٹائے کہ اطمینان سے رکو سجدہ خوبا خادا کو انجام نہ دے بلکہ مسجد نبی میں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے نیت باندھ کر نماز شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں دوسرے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جیسے ہی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی جا میرے بھائی اٹھ جا پھر نماز پڑھ تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی حالانکہ وہ تو پڑھ کر آئے تھے لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دے کہ میں تو پڑھ کر آیا ہوں حضور کا فرمان تھا فوراً گئے دوسری مرتبہ نماز پڑھی نماز پڑھ کر آ کر کہا السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر کہا تم فصلی فعن قلم تو کھڑے ہو جاؤ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز ہی نہیں پڑھی وہ پھر گئے اور انہوں نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا اوم فصلی فینک لم تصلی کہ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی حضور چوتھی مرتبہ بھیج رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی میں کیسے نماز پڑھو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کھڑے ہو کر خود بتلایا کہ میرے بھائی نماز ایسے پڑھتے ہیں سلو کمارا اس طرح قیام ہوتا ہے ارکان کے ساتھ رکو ہوتا ہے رکو کے بعد کھڑے ہونے کے بعد اطمینان سجدے میں جاؤ تو اطمینان دو سجدے کے درمیان میں اطمینان تازے کو اطمینان سے ادا کرو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے ابھی آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو تاجیل ارکان نہیں کرتا ہے یا یعنی نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھتا ہر ہر فرض کو برابر ادا نہیں کرتا وہ تو نماز میں چوری کرتا ہے اس لیے نمازوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے بلکہ ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو نہیں کرتا جو آدمی اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا جو آدمی وقت پر نماز نہیں پڑھتا تو اس نماز کو اللہ تبارک و تعالی ایک کالی شکل میں بنا دیتے ہیں بدسورت بنا دیتے دیتے ہیں اور یہ نماز اسے آ کر کہے گی کہ اے شخص تو نے مجھے بدسورت بنا دیا تو نے مجھے کالا بنا دیا تو نے مجھے برباد کر دیا آج تو نے مجھے برباد کر دیا اللہ تجھے بھی برباد کر دے اللہ حفاظت فرمائے اور پھر اس نماز کو ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی مثالوں کے ذریعے نمازوں میں تعدیل ارکان کا حکم دیا ہے ایک سنت کے بارے میں جب کوئی شادی کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارکبادی پر یہ دعا دیتے بارک بارک اللہ لکا و و علیکا جمع بینکما فی خیرین یعنی اللہ تمہاری شادی مبارک کرے اور تم پر برکت نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات میں جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کروں بڑی فضیلت آئی ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی عبادت کرنے کی تحجد کے باب میں کتنی ایسی روایتیں موجود ہے جس سے پتا چلتا ہے یہ جو ایمان والا رات کو اٹھ جائے دو رکعت چار رکعت آٹھ رکعت جو اس کی حیثیت ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے اس کو وہ پڑھ لیتا ہے تو تحجد کا وہ وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ اس نماز کے بعد جو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی ہے رات کو اٹھنے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے رات کو وضو کرنے اس سے بہت مشکل لگتا ہے رات کو نماز پڑھنے اس سے بہت مشکل لگتا ہے تو کم از کم میرا امتی یہ تو کرے کہ جب رات کو اس کی آنکھ کھل جائے آرام سے سویا ہے اچانک آنکھ کھل گئی کبھی کبھی ہوتا ہے ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں بیچ رات میں آنکھ کھل جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیچ رات میں آنکھ کھل جائے تھوڑی تکلیف کر کے اپنے بستر پر بیٹھ جا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کو کہہ دے کہ مولا بہت گنے گار بندہ ہو تو مجھے معاف کر دے بہت گنے گار بندہ ہو تو مجھے معاف کر دے اللہ کو اس بندے پر پیار آتا ہے اور اللہ یہ اعلان کرتے ہیں اے میرے بندے تو رات کے سناٹے میں مجھے نہیں بھولا جا اب میں تجھے قیامت کے دن بھی نہیں بھولوں گا کیسا کریم واقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بندگی کرنے والا بنا ہے ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہر اس جھوٹے گنہ گار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں تو آپ ایسے شخص کو دردناک آداب کی خبر سنا دیجئے دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا آخرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے طب نبی سے علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہان منہ کھجورے کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں نہار منہ کا مطلب ہے کہ صبح اٹھ کر کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے کھجور کھا لیا کرو کھجور کھانے سے جو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ آرام و راحت میں بھی خوب دعا کیا کرے یہ بڑی پیاری نصیحت ہے کہ دیکھو آدمی مصیبت میں تو خوب اللہ اللہ کرتا ہے لیکن جب فراوانی کا وقت ہوتا ہے تب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اسی لیے مشکا شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی ملی ہے اس کو موت سے پہلے غنی مت جان لو تندرستی ملی ہے اسے بیماری سے پہلے غنی مت جان لو جوانی ملی ہے اسے بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو اللہ نے مال دیا ہے اسے غریبی سے پہلے غنیمت جان لو اور اللہ نے اگر فرصت اور ٹائم دیا ہے تو بزی ہونے سے پہلے پہلے اسے غنیمت جان لو یہ پانچ چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ تاکید فرمائے کہ دیکھو بڑھاپا آ جائے گا غریبی آ جائے گی بیماری آ جائے گی موت آ جائے گی اور لائف میں بزی ہو جاؤ گے پھر نیکی نہیں کر سکو گے لہذا ارتنیم خمسن قبل خمس کہ ان پانچ چیزوں سے پہلے ان پانچ نعمتوں کی قدر کر دو اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے آج میرا بیان مسجد صالحین میں ہے اور ہمارے یہاں پر بھائی صدیق موسا گازا کی آنکھوں دیکھا حوال کو بیان کرنے کے لیے اثر میں آ رہے ہیں تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عمی سفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين Thank you.